سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرماتے اس کی ترغیب دلاتے اور جب یہ دن قریب ہوتا تو ہمیں اس کی توجہ بھی دلاتے لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے نہ ہمیں اس کا حکم دیا نہ اس سے منع کیا اور نہ اس دن کی آمد پر توجہ دلائی حدیث نمبر انتالیس سو تیئیس مسنت احمد